وقت کی اہم ضرورت اور تقاضا اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو پکی معافی پکی عافیت اور پکی معافات نصیب فرمائیں اللہم انی آلوک العفو و ولافیت فی الدنیا دنیا اپنے دین اور دنیا کو ہر خطرے ہر فتنے ہر گمراہی ہر آفت اور ہر مصیبت سے بچانے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ معافی اور عافیت مانگا کریں اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عافیت کے پردے نصیب ہو گئے تو پھر ان پردوں کو کوئی عبور نہیں کر سکتا اللہ مستنی بالعافیتی فی دنیا والآخرہ ضرورت بھی ہے اور حالات کا تقاضا بھی کہ ہم دعائے عافیت کو خوب اپنائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچائیں بالخصوص عافیت کی جامع دعا کم از کم دس مسلمانوں تک ترجمہ سمیت پہنچائیں انہیں ترغیب دیں کہ وہ اس دعا کو یاد کریں سمجھیں اور صبح و شام اور نمازوں کے بعد اس کا اہتمام کریں ہم انہیں بتائیں کہ یہ وہ دعا ہے جس کا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناغہ نہیں فرمایا ہر صبح و شام اس کا اہتمام فرمایا یاد رکھیں جس عمل کی اخلاص کے ساتھ دعوت چلائی جائے اس عمل کے ثمرات سب سے پہلے دائی کو ملتے ہیں عافیت کی جامع دعا کے علاوہ عافیت کی یہ دعا بھی یاد کر لیجئے اللہم انی کا تمام العافیہ العافیہ اسلو کا دوام العافیہ واسعک شکر عن الناس ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا اللہ میں آپ سے مکمل عافیت کا سوال کرتا ہوں اور آپ سے دائمی عافیت کا سوال کرتا ہوں اور آپ سے عافیت پر شکر کا سوال کرتا ہوں اور آپ سے لوگوں سے مستغنا رہنے کا سوال کرتا ہوں برائی سے حفاظت اور نیکی کی توفیق اللہ بلند و بتر کی طرف سے ہی ملتی ہے